اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگرچہ جو حالات نامناسب ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ تو ہمارے اعمال کی کمائی ہوتی ہے جیسا ہم کام کرتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں اور اگرچہ کوئی غیر احتیاطی حالات ایسے نامناسب پیدا ہو جاتے ہیں بظاہر تو وہ نامناسب ہم سمجھتے ہیں مگر وہ نامناسب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے لیے انتہائی رحیم اور کریم ہیں تو جو حالات ان کی طرف سے آتے ہیں وہ بندے کے فائدے ہی کے لیے ہوتے ہیں لہٰذا اور بند دوسری بات یہ ہے کہ بندگی کو تو بندے کو تو بندگی سے کام ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے وہ ان کے کام ہے اللہ کے کام جس حال میں بھی وہ رکھے وہی حال بندے کے لیے مفید ہو اور بندے کے لیے شکایت بھی نہیں دیتی اگر مفید نہیں بھی ہے تو بھی اگرچہ مبید ہی مبید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی لو کام سے اور ظلم سے پاک ہے اور تعلیم رضا و تسلیم یہی ہے کہ جن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس میں ہمیں راضی رہنا چاہیے اللہ کا سے یار عشق میں ہر گل کبھی روا نہیں شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی کبھی روا نہیں نہیں ان کی ہر ایک ادا میرے لیے جفا جفا کے معنی ظلم یعنی جو بھی حالات میں آ ہیں میرے لیے یہ ظلم نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں اس کو لیکن ظلم ضرور سکھ یار عشق میں ہر گل کبھی نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے نہیں ظاہر میں گو بنا سہی لیکن کرم لیے ہوئے ظاہر میں گو بلا صحیح لیکن کرم لیے ہوئے جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ صدا سدا جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ صدا سدا ظاہر میں گو بلا صحیح لیکن کرم کیے ہوئے اس میں ہماری بخل حکم ہے وہ سزا نہیں اس میں ہماری بخل حک مزر وہ سزا نہیں بندوں کا تمام ہوتا نہیں ہے آتا بندوں کا سنا تمام ہوتا نہیں ہے آتا نفس کی مرضیات کا جب تک وہ ہوا نہیں نفس کی مغرت کا جب تک یعنی اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو جب تک کچھ لے گا نہیں اس پر اس کا عشق جو ہے وہ تمام تام نہیں ہوگا کامل نہیں ہوگا سچا عشق نہیں ہوگا بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے آتا نفس کی مرضیات کا جب تک کہ ہوا نہیں نفس کی مرضیات کا جب تک کہ ہوا نہیں ان کی مراد ہے اگر میری نام مرادیاں کی مراد ہے اگر میری نام مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ سدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ سدا نہیں ان کی مراد ہے اگر میری دا مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ سدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ سدا نہیں تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو ہودی تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو ہودی لے کے کریں گے کیا جاؤ جس میں تیری رضا نہیں کے کم تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری آتا رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری آتا نہیں رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری آتا نہیں تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری آتا رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری آتا نہیں رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری نہیں ہجر پر میرے داند نہ ہو تو نالے ہجر پر میرے داند نہ ہو تو کندن عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا دنیا کے مال و زر پہ آ جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مال و زر پہ آ اختر سمجھ کے رشت حق اس کو ابھی ملا نہیں اختر سمجھ کے رشت حق اس کو ہمیں ملا نہیں جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ اب سمجھ کے عشق حق اس تو ابھی ملا نہیں اکتر سمجھ کے وش حق اس کو ابھی ملا نہیں جس تو گرا ہوا تم دیر دنیا کے مالو در پہ اک در سمجھ کے بس حق اس اس کو کو ابھی ابھی ملا ملا نہیں سمجھ کے حق نہیں اپنی یار وش میں ہر گرد کبھی نہیں ان کی نرک ادا کبھی میرے لیے بابا نہیں دعائے وضو کی عاشقانہ حکمت الحدیث سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احادی سے مبارکہ کی الہامی تشریحات کے مجموعے کا نام ہے دعائے وضو کی عاشقانہ حکمت ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد یہ دعا اللہ مجالنی میں توادین وجالنی من مدب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے تعلیم فرمائی تاکہ بندوں کا باطن اور قلب بھی پاک ہو جائے کیونکہ توبہ دل کی طہارت کا نام ہے بس وضو سے ہاتھ پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا دل کو دھونا ہمارے اختیار میں نہیں تو جہاں بندوں کا اختیار نہ ہو وہاں دعا کرنا عدلیت ہے کہ مانگ لو یعنی جو کام ہم کر نہیں سکتے وہ مانگ لیں اے خدا وضو کر لیا ہاتھ پیر دھو لیے یعنی جسم کے آزاد دھو لیے لیکن میرا ہاتھ میرے دل تک نہیں پہنچ سکتا آپ اپنے کرم سے میرا دل بھی دھو دیجیے کیونکہ دل اگر پاک نہیں ہے تو ظاہری پاکی کا اعتبار نہیں ہے علامہ آلوسی تفصیل روح معانی میں فرماتے ہیں من دنس تہارتیارتر اصل طہارت یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے جس کا گھر ہے وہ رہے جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے وہ پاک دل میں آتا ہے یعنی تجلی خاص سے متجلی ہو جاتا ہے ورنہ جسم کی پاکی تو ہندو بھی کر سکتا ہے ایک ہندو دریا میں کود کیا اور نہا لیا تو اس کا جسم نجاست کے سے پاک ہو گیا پیشاب پکانا سب جل گیا لیکن اللہ تعالی نے مومن کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے جو کسی کافی کو نصیب نہیں دشمنوں اور دوستوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے دوستوں کو امتیازی رش دی جاتی ہے امتیازی نعمت دی جاتی ہے اس لیے طہارت الاسرار یعنی باطن کی پاکی غیر اللہ سے قلب کی پاکی مومن کی شان ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے وضو کے بعد دعا سکھائی اکابر سے سنا ہے کہ بعض بزرگوں پر وضو کرتے ہی خوف تاری ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لیے وضو کرتے وقت گپ شپ کرنا شور و غل کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ علامت اچھی نہیں ہے وضو خانے میں آوازیں سنتا ہوں جیسے مچھلی بازار جب وضو شروع کرو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت چہرے پر آ جانی چاہیے کیونکہ اس وضو کے بعد ہم کو اپنے مولا کے پاس کھڑا ہونا ہے عظیم و شان مولا کے پاس کھڑا ہونا ہے خاموشی سے وضو کرو جب شور و غل کرو گے تو وضو کی دعا کب پڑھو گے کیونکہ زبان تو مشغول ہو گئی فضولیات میں وبتعنی کے معنی میرے شہر شاہر صاحب دام گھر نے فرمایا کہ دوران وضو حدیث شریف سے ایک ہی دعا ثابت ہے اللہ پلی دمگی وبتے ولی لی داری رزقی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرا گھر بڑا بنا دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے کی داری یعنی گھر کو وسیع بنانے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر گھر بڑا ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے کہ گناہوں سے ہمارے دل میں اندھیرا ہے جس کی وجہ سے سارا عالم ضابط علیہ رحبت, رحبت کا مزدا ہے یعنی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کسی نادانستگی سے وہ خطا ہو گئی تھی میدان جہاد میں ذرا سی چوک ہو گئی تھی اور وہ چوک بھی جان بوجھ کر نہیں کی تھی بلکہ سمجھ کے کچھ فرق تھا اس وقت جو ہے یعنی صحابہ نے کوئی نافرمانی صحیح نافرمانی نہیں کی تھی بلکہ سمجھ کچھ سمجھ میں فرق ہو گیا تھا اس وقت جو ہے وہ نہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بعض صحابہ جو ہے اس سے پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے تو وہ بھی کسی کو یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے بلکہ انہوں نے کچھ یہ سمجھ لیا کہ ہم بلا اپنا کام کر کے پھر ہم جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس طاقتور سواری ہے اور مال وغیرہ بھی ہے تو اس پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا وہ اس وجہ سے کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تو اس وقت جو ہے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دی اور بہت طویل واقع ہے تو اس وقت ان کو یہ ایسا لگتا تھا کہ سارا عالم ان کے لیے بالکل تنگ ہو گیا اور کا مزاق ہو گیا ذاقت اور وہ بیمار اور وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو گئے تھے خدا اور رسول کی ذرا کی ان پر شاپ ہوتی تھی کہ سارا عالم ان کو تنگ معلوم ہونے لگا اور اپنی جانوں سے وہ بیزار ہو گئے دوبارہ سن لیجیے یعنی گھر کو وسیع بنانے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بڑا گھر ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے کہ گناہوں سے ہمارے دل میں اندھیرا ہے جس کی وجہ سے سارا عالم علیہم علیہ بیمار حبت کا مذاق ہے گناہ گار اور مجرم کو سارا عالم تنگ معلوم ہوتا ہے جب سارا عالم اس کو تنگ معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر کیسے بڑا معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی تو عرش پر ہوتی ہے مگر دو علامتوں سے دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے نمبر ایک ضابط علیہ الارض بیمار ہوگا پوری دنیا اس کو اندھیری لگتی ہے اور اتنی لمبی چوڑی زمین تک معلوم ہونے لگتی ہے اس کا جینا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے اور نمبر دو وضاحت علیہم ان اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو جاتا ہے تو وضو کی دعا کے متعلق اللہ نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ متباع باب تفاعل سے ہے یعنی تکلیف اٹھا کر طہارت حاصل کرو تہارت قلبیہ بھی قالبیہ بھی قالب معنی دوسرے یعنی دل کی تہارت بھی حاصل کرو دل بھی پاک ہو جسم بھی پاک ہو تو اس کا فائدہ کیا ملے گا تم چوبیس گھنٹے اللہ کے محبوب رہو گے یہ نہیں کہ وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لی اور نماز کے وقت تک پاک صاحب رہے لیکن جب مارکیٹ گئے کلپٹن اسٹریٹ گئے تو نظر خراب کر لی اور تمہاری تہارت متاثر ہو گئی تو جب طہارت باطنی سے اور توبہ کی برکت سے محبوبیت میں جو جگہ ملی تھی جب بھی توبہ کے دائرے سے اور تہارت کے دائرے سے خروج اختیار کرو گے دائرۂ محبوبیت سے بھی تمہارا خروج ہو جائے گا اس وقت گناہ کی حالت میں تم اللہ کے پیارے نہیں رہو گے دیکھا آپ نے تہارت اور توبہ کا یہ سے کیا جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھتے ہیں جب تک تم دائرۂ توبہ سے اور دائرۂ تہارت سے خروج اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے مظاہر استعمال فرمایا جو حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے یعنی زندگی بھر جب تک تم توبہ کرتے رہو گے تم ہماری محبوبیت سے تو ہماری محبوبیت سے تمہارا خروج اور ایگزٹ نہیں ہوگا کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے علماء بیٹھے ہیں ان کی مادری زبان انگریزی ہے اس لیے تھوڑا سا انگریزی لفظ بول دیتا ہوں تو آپ لوگ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے پیارے رہیں یا کبھی پیارے رہیں اور کبھی غیر پیارے رہیں یعنی کبھی اللہ کے پیارے رہیں اور کبھی اللہ کے پیار سے محروم رہے تو جب پیار دائمی چاہتے ہیں تو یہ دونوں صفت اپنے اندر پیدا کر لیجیے اور مطفرین کی مصطفیم کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد طہارت باطنی اور طہارت قلب ہے کیونکہ اصل طہارت یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہمارا فاصلہ رہے کیونکہ کسی طرح سے بھی ہمارا قلب ایک آشاریہ ایک ڈگری بھی اللہ سے نہ ہٹے جہاں ہٹنے کا اثر محسوس ہونے لگے اور دیکھے کہ کسی حکیم کی طرف دل جھکا جا رہا ہے وہاں سے راہ فرار اختیار کرو جب تک اس کے ٹارگیٹ اور اس کے محاذات سے آگے نہیں بڑھو گے تمہارے قلب کا قبلہ صحیح نہیں رہے گا یہ فخر اللہ کی تفسیر ہے کہ غیر اللہ سے بھاگو اور غیر اللہ سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے آپ کے قلب کا قبلہ متاثر ہو اور ایک آشاریہ بھی اللہ سے دور ہو جو دل اللہ تعالیٰ سے ایک آشاریہ بھی دور نہ ہوگا ایسے دل کو اپنی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ ایسا چپٹا لیں گے کہ سارا عالم اسے ایک آشاریہ اپنی طرف مائل نہ کر سکے گا بتاؤ یہ علم عظیم پیش کر رہا ہوں یا نہیں جس کی قسمت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اپنے شہر کی باتوں کو عظمت اور محبت سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ